نوجوانوں پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں قرآن کریم کی ایک آیت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی میں نے ابھی تلاوت کی سور عراف کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَطْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانِ فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ یہ آیت کریمہ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام نے ایک شان نزول بیان کیا ہے اسی شان نزول کو آج کا ٹاپک بنا کر ٹائٹل بنا کر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کروں اس آیت کریمہ کے تحت بنو اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہوا ہے جس کا نام مفسرین کرام نے اور خاص طور پر تفسیر مدری میں حضرت قادی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نادل ہوئے اور بنو اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا گیا جس شخص کا نام تھا بلعم بن باورہ بلعم بن باورا بنو اسرائیل کا یہ بہت بڑا نیک انسان تھا صاحب کرامت بزرگ تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پر سب سے بڑا کرم یہ کیا تھا کہ اللہ تعالی نے اسے اسم اعظم آزم سے نوازا تھا اسم اعظم آزم ایکچولی ایک اصطلاحی ورڈ ہے یہ اللہ کا ایک نام ہے اس میں آزم لیکن وہ نام کیا ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو وہ نام معلوم ہو اور اس نام کو لے کر وہ دعا کرے اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے لیکن یہ نام چھپا ہوا ہے جیسے شب قدر کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کب آنے والی ہے ہاں اندازے لگائے جاتے ہیں قیاس کیا جاتا ہے پھر کوئی کہتا ہے کہ بھائی ستائیسویں رات شب قدر ہو سکتی ہے یہ پوسیبلٹیز ہے ویسے ہی اس میں آزم کے بارے میں کہ یہ کون سا ورڈ ہے وہ کسی کو حتمی طور پر نہیں معلوم لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ اللہ یہی ورڈ اس میں آزم ہے کسی نے لکھا رحمان یہ ورڈ اس میں آزم ہے anyway, اس میں آزم ایک ایسا ورڈ ہے کہ جس کی بنیاد پر اگر دعا کی جائے اور وہ نام بول دیا جائے اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے یہ بلغم بن باورا کو اللہ تعالیٰ نے وہ اس میں آزم دیا تھا انہیں پتا تھا کہ یہ وہ ورڈ ہے اور وہ دعا کرتے تھے ادھر دعا کرتے ادھر اللہ قبولیت کے فیصلے کرتا تھا یہ بلم بن باورہ مستجاب الدعوات تھا اب ہوا یہ جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ سلاۃ کا یہ زمانہ ہے جس میں بلم بن باورا بھی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ سیریا میں شام میں قوم آباد ہے جس کا نام قوم امالکہ ہے بڑی ظالم قسم کی یہ قوم ہے اور لوگوں پر بہت ظلم کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ موسیٰ اپنے فوجیوں کو لے کر جاؤ بنو اسرائیل کو لے کر جاؤ قوم امالکہ پر حملہ کر دو اور ان سب کو ختم کر کے وہاں پر بنو اسرائیل کو آباد کر دو سیریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا ریڈی ہو گئے بنو اسرائیل کو لیا اور قوم امالکہ کی طرف بڑھنے لگے ادھر قوم امالکہ جس سیریا کے علاقے میں آباد تھی وہاں کے لوگ کنانی کہلاتے تھے کنان کے رہنے والے وہ علاقہ کنان کا علاقہ تھا تو یہ کچھ کنانی لوگ بن باورا کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں یہ انفارمیشن ملی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر ہمارے ملک پر اور کنان کے علاقے پر حملہ کرنے والے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہی بہت جلالی انسان ہے وہ اگر آئیں گے تو چھوڑیں گے نہیں ہم سب کو تباہ اور برباد کر دیا جائے گا ہمیں شکست دے دیا جائے گا ہمیں ہمارے ملک سے نکال دیا جائے گا یا ہمیں مار دیا جائے گا اور بنو اسرائیل ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کر لیں گے بلند بن باورہ کو کہا تم اللہ کے مستجاب بندے ہو تمہارے پاس اس میں عظم موجود ہے ہم تم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دعا کرو ہمارے لیے کہ اللہ ہمیں فتح دے دے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو شکست دے دے وہ لوگ ہار جائے ہم فتح یاب ہو جائے اور بنو اسرائیل کو واپس لوٹنا پڑے بلم بن باورہ نے کہا تمہاری عقل ماری گئی ہے تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں وقت کے کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام خلاف دعا کرو تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں ایمان والوں کے خلاف اس لیے کہ اس زمانے میں جو بنو اسرائیل تھے موسیٰ علیہ السلام کے فولوورز تھے وہ ایمان والے کہلاتے تھے تو تم ایمان والوں کے خلاف اور وقت نبی کے خلاف مجھے بدعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہو نہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا وہ اللہ کے نبی ہے وہ ایمان والے ہیں ایمان والوں پر اور نبی پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہے میں بدعا نہیں کر سکتا اگر اللہ کا آرڈر ہے اور خدا نے حکم دیا ہے موسا آئیں گے بنو اسرائیل کو لے کر آئیں گے اور ہم سب کو تباہ اور برباد کر دیا جائے گا اس لیے کہ ہمارے گناہوں کی یہی پنشمنٹ ہے کنانیوں نے کہا کہ نہیں بلم ایسا تم نہیں کر سکتے تمہیں دعا کرنی پڑے گی بہت ریکویسٹ کرنے لگے بہت پلیڈ کرنے لگے آجیزی کرنے لگے کہ ہماری پوری قوم کا سوال ہے تم ہمارے درمیان میں ہمارے بڑے ہو تمہیں اس وقت ہمیں ہیلپ کرنا پڑے گا تمہیں دعا کرنی پڑے گی بلم بن باورا نے کہا کہ دیکھو میرا ایک معمول ہے اگر میں کسی پر بد دعا کرنا چاہتا ہوں اور اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ قوم ایسی ہے کہ جو بدعا کے لائق ہو گئی ہے میں اس وقت تک بدعا نہیں کرتا جب تک کہ میں استخارہ نہ کر لو مجھے چانس دو موقع دو میں استخارہ کرتا ہوں اللہ سے مشورہ کرتا ہوں جو فیصلہ ہوگا اس کے مطابق کروں گا چنانچہ بلم بن باورا نے استخارہ شروع کیا اور استخارے کے بعد رزلٹ یہ آیا جو بلم بن باورا نے اپنی قوم کو بیان کیا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف بدعا کرنے کے لیے استخارہ کیا لیکن استخارے میں جواب یہ آیا کہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ایمان والوں کے خلاف بدعا کرو یہ ایمان والے کی ایک شان ہے استخارے کی بات آئی تو آپ کو بیان کر دوں کہ دیکھو ہم ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا طریقہ استخارے کا دیا ہے استخارہ اس جگہ پر کیا جاتا ہے جہاں پر دو آپشنز ہے دونوں میں پاسبلٹیز ہے دونوں جائز ہے لیکن ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے جج نہیں کر پا رہے ہیں کہ میں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں میں رائٹ میں جاؤں یا لیفٹ میں جاؤں تو شریعت نے ہمیں ایک طریقہ بتلایا کہ تم استخارہ کر لو اللہ سے مشورہ کرو لیکن استخارہ کرتے وقت نیت کرنا میرا مشورہ خدا سے ہے اب جو اللہ فیصلہ کریں گے اسی پر عمل کروں گا شادی کرنی ہے دو لڑکیاں دیکھ کر آیا ہے کبھی سوچتا اس سے کبھی سوچتا اس سے اب یہ دو پوسیبل چیزیں ہیں اور دونوں جائز ہیں اس بنا پر استخارے کی اجازت ہے اللہ سے مشورہ کرے خدا اسے جواب دے دے گا اب بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کئی لوگ آتے ہیں میرے پاس کہ بھائی استخارہ کرنا ہے لیکن جو دو مسئلے ہیں ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے تو جائز اور ناجائز میں استخارہ نہیں کیا جا سکتا ہے ایک چیز جو شریعت نے حرام کی ہے اب اس میں استخارہ کرو کہ نہیں میرے لیے الاؤڈ ہو جائے گا تو یہ نہیں ہو سکتا ہے حرام کمپلیٹلی حرام ہے ہاں دو جائز چیز ہو تو اس میں استخارہ کرنے کی گنجائش ہے اور جو مصنون دعائیں چھوٹی سی کتاب چھپی ہوئی ہے دعاؤں کی کتاب میں آپ دیکھیں گے پوری استخارے کی دعا لکھی ہوئی ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ رات کو دو رکعت نماز پڑھ لو نفل تو بہتر ہے یہ بہتر ہے کہ دو رکعت نفل نماز پڑھ لی جائے اس کے بعد وہ دعا پڑھ لو اور دعا میں یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ یہ دو آپشنز میرے پاس ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوں اللہ تو مجھے کوئی راستہ بتلا دے اور اس کے بعد میں بغیر کسی سے بات کیے ہوئے وہ سو جائے اب سونے کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں پورا آنسر آ جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب کچھ اور ہوتا ہے لیکن جب اس کی وہ تعبیر پوچھتا ہے تو اس میں اس کا آنسر نکل آتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے خواب نہیں دیکھتا ہے لیکن دل میں ایک یقین ہو جاتا ہے کہ دیکھو کل تک تو مجھے ڈاؤٹس تھے یہ کرو یہ کرو لیکن آج میں شور ہو چکا ہوں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یہ استخارے کی برکت ہے یہ اللہ سے مشورہ کرنے کی برکت ہے کبھی تین راتوں میں کبھی پانچ راتوں میں کبھی سات راتوں میں جواب مل جاتا ہے جواب کا آنا یقینی ہے لیکن یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے اللہ کب کیسے اسے جواب دے دے اسے اس کا خیال کرنا ہے برحال یہ استخارے کا طریقہ ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آدمی بہت جلدی میں ہوتا ہے اور اس کو فوراں استخارہ کرنا ہے یہ ایکشن لوں یا یہ لوں یہ کروں یا یہ کرو اس وقت میں ایک چھوٹی سی دعا ہے اگر عربی یاد نہ ہو تو اردو میں کہہ دے کہ اللہ میرے سامنے یہ دو معاملے آئے ہیں تو بتا میں اسے اختیار کروں یا اسے اختیار کروں اب دو میں سے ایک کو جس کو بھی اختیار کر لے گا دعا پڑھنے کے بعد میں انشاءاللہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ میں ہو جائے گی خیر یہ استخارے پر بات چلی گئی تو بلک بن باورا نے یہ کہا کہ میں نے استخارہ کیا اور استخارے میں مجھے یہ بتلایا گیا کہ نئی وقت کے نبی کے خلاف بد دعا نہیں کی جا سکتی ہے اس لیے اے میری قوم میں بد دعا نہیں کروں گا کنانیوں نے کہا کہ نہیں آپ اسے منع تو کر ہی نہیں سکتے اگر آپ نہیں دعا کرو گے تو ہمارے لیے کون دعا کرے گا بہت ریکویسٹ کی یہ نہیں مانتے تھے بلاخر قوم گئی اور جا کر ہدیہ لے کر آئے بہت سارے ہدایا لے کر آئے وہ ہدیہ کیا تھا وہ رشوت تھی وہ لے کر وہاں پر پہنچ گئے اور کہا کہ ہم آپ کے لیے ہدیہ لے کر آئے ہیں یہ گفٹ آپ کے لیے آپ قبول کر لیجئے اس بہانے سے رشوت ان کو پکڑا دی اور اس کے بعد میں پھر ریکویسٹ کرنے لگے ادھر ہوا یہ کہ بلم بن باورا کی بیوی ان کے پاس آئے اور کہنے لگی کہ دیکھو جب قوم اتنی ریکویسٹ کر رہی ہے اور وہ بیچارے پریشانی میں ہیں اور تمہیں باقاعدہ انہوں نے ہدیہ دیا تم نے ہدیے کو قبول کیا اب بھی اگر تم ان کے حق میں دعا نہ کرو تو یہ بہت بری بات ہے اس لیے بیوی نے بھی سمجھانا شروع کیا قوم بھی سمجھا رہی ہے ہدایا اور رشوت بھی سامنے آ گئی ہے اور سب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بلب بن باورا بد دعا کر لے اور شیطان تو ایسے ہی موقع کی تلاش میں رہتا ہے بیوی کے اکسانے پر اور سارے ہدایا اور رشوت کے سامنے آنے پر بلم بن باورا نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو یہ قرآن کہہ رہا کہ وہ بدعا کرنے کے لیے بلم بن باورا تیار ہو گیا یہی ہے شیطانی چال کہ شیطان کب کس کس وقت کو کیسے پکڑ لے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اب ایمان والوں کو خاص طور پر الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ شیطان جو ہے وہ تو اپنی گیم بہت اچھی طرح جانتا ہے اسے معلوم ہے کس کس کو طرح ٹرپ میں لیا جائے ایک نوجوان گھر سے نکلا ہے مسجد کے ارادے سے آ رہا ہے شیطان اسی موقع کی تلاش میں رہتا ہے وہ مسجد کی طرف بڑھ رہا ہے اسے اس کے چار فرینڈز بتا جو وہاں پر باتیں کر رہے ہیں اس کے قدم مسجد کے بجائے ایسا بہکاتا ہے کہ وہ بجائے مسجد کے فرینڈز کے سرکل میں چلا گیا ایک گھنٹہ باتوں میں نکال لیا نماز کی اس نے قضا کر دی نمازی کو بہکانے کا اس کے پاس الگ طریقہ کہ نمازی نماز پڑھتا ہے جانتا ہے کہ اس کو میں نماز سے نہیں روک سکتا ہوں تو اس کو کسی اور چیز میں ڈال دے گا کہ کل یہ نیکی کر لے پرسو یہ نیکی کر لے اس طریقے سے شیطان کب کس کو کیسے پکڑ لے یہ اس کے اپنے کرتب ہے ہم ایمان والوں کو اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھنا ہے پچھلے دنوں کی بات ہے ایک بھائی میرے پاس آئے اور وہ میرا بڑا بے تکلف دوست ہے اس لیے بے تکلفی کے ساتھ اس نے بھی باتیں کی اور میں آپ کو بھی بیان کر دوں وہ میرے پاس آیا کہنے لگا مولانا آپ کے پاس کوئی اسلامی بینک کا کانٹیکٹ نمبر ہے یا نہیں اسلامی بینک کا کانٹیکٹ نمبر ہے یا نہیں میں نے کہا ہے بھائی وہ ایک اسلامک بینک آف بریٹن سنا ہے امانا کے بارے میں سنا ہے یہ کچھ اسلامی بینکس ہیں جو اسلامک لون اور اسلامی مورگیجز وغیرہ کرتی ہے تو میں نے کہا چونکہ بے تکلفی تھی میں نے کہا کہ دیکھ مائنڈ مت کرنا لیکن مجھے جہاں تک پتا ہے تیرا ہاؤس تو فری ہولڈ ہے تیرے پاس تو نہ مورگیج کا ٹینشن ہے نہ کوئی ٹینشن ہے تو یہ اسلامک بینک کے چکر میں کیوں پڑ رہا تو اس نے کہا کہ الحمدللہ میرا ہاؤس تو فری ہولڈ ہاؤس ہے مورگیج کی ضرورت نہیں ہے مجھے اسلامی لون چاہیے حلال لون چاہیے اور اس کے لیے مجھے ذرا کانٹیکٹ نمبر چاہیے میں نے کہا خیریت تو ہے اچانک ضرورت پڑ گئی تجھے لون لینے کی اور اس طرح گھبرایا ہوا آیا ہے آخر تجھے اسلامی لون کی ضرورت پڑ گئی تو کہنے لگا کہ ہاں مولانا اب تو مجھے اسلامی لون لینی پڑے گی اور کسی طریقے سے لون لوں اس لیے کہ میرے پاس بیلنس نہیں ہے یا میری بیوی مجھے پریشان کر رہی ہے آج پچھلے کئی دنوں سے زد پر ہے کہ مجھے پلازما ٹی وی چاہیے پلازما ٹی وی کے لیے حلال لون لینے نکلا ہے میں تو حیران ہو گیا اس کے اس بات پر اور میں نے کہا رہے تیرے گھر پر ٹی وی نہیں ہے کہا ٹی وی تو ہے ماشاءاللہ میرے گھر پر کئی زمانے سے ٹی وی پڑا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے پڑوس میں میری وائف کی سہیلی رہتی ہے ان ان کے کے گھر کا تھا اس اس نے کو میں پلازما ٹی وی دیا تب سے یہ آبدا پاڑی رہی ہے پلازما ٹی وی جو ہے اب میرے پاس اتنا بیلنس نہیں ہے تو میں نے سوچا یار میں کیوں گناہ کرو اس لیے میں تو گناہ سے بچ گیا اس لئے میں تو حلال لون لینے آیا مجھے گناہ اپنے سر پر نہیں لینا میں تو حلال لون لوں گا وہ اٹھائے گناہ دلا دیتا ہوں اس کو ایک پلازما میں دل میں سوچنے لگا کہ وارے شیطان تو کیسی چالے چلتا ہے کس طرح انسان کو گرپ میں لے لیتا ہے حلال لون بھی دلواتا ہے اور وہاں پر پلازما کا سودا کرواتا ہے تو آج شیطان جو ہے اس طریقے سے انسان کو پسا دیتا ہے اسے پتا بھی نہیں چلتا ہے دیکھو کتنی نیک نیتی سے وہ بھائی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں گناہ نہیں کروں گا مجھے انٹرسٹ کے چکر میں نہیں پڑنا ہے اللہ نے اس کو حرام کیا ہے مجھے حلال لون چاہیے لیکن خریدوں گا اس سے پلازما کی تو برحال کہنے کا مقصد یہ کہ یہ شیطان کب کس کو کدھر گریپ میں لے لے یہ ہمیں پتا نہیں چلتا ہے اور اس لیے قرآن کریم نے ہمیں ایک نصیحت کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافا ولا تک دیکھو شیطان تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ کبھی بھی تمہیں گرپ میں لے کر ٹرپ میں لے لے گا اس لیے اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو بے سولیوشن یہ ہے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام کو اپنے اندر ایسا داخل کر لو اور اس طرح مسلمان بن جاؤ کہ زبان بھی ہو تو اسلامی ہو ہاتھ بھی چلے تو اسلام کی طرف چلے پیر بھی اٹھے تو اسلام کی طرف اٹھے کان بھی سنے تو اسلام کی باتیں سنے دل و دماغ بھی سوچے تو اسلام کے بارے میں سوچے جب یہ ہمارا مزاج بن جائے گا ہم پورے اسلام میں آ جائیں گے اسلام پر عمل کرنا آسان اور شیطان کے بندوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اگر ایک آدمی ہاتھ اور پیر سے تو اسلامی کام کر رہا ہے لیکن دل اور دماغ سے مطمئن نہیں ہے یہ اس کا اسلام ناقص ہے ایک آدمی دل اور دماغ کے اعتبار سے بالکل سٹرونگ فیت رکھتا ہے پکا ایمان ہے لیکن ہاتھ پیر کان زبان یہ اسلام کے خلاف چل رہے ہیں اس کا اسلام کمزور ہے اس لیے قرآن کریم نے پہلے بارے میں ہمیں دعوت دی اور کہا سبغت اللہ اللہ ومن احسن من سبغا کہ لوگوں اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لو اللہ کے پینٹ میں پینٹ ہو جاؤ اور اللہ کا رنگ ہے مذہب اسلام جو اسلام اللہ نے تمہیں دیا ہے اس اسلام کو اختیار کر لو اس کے طریقے پر چلنے والے بن جاؤ پورے پورے اسلام میں آ جاؤ تب تمہاری کامیابی ہے اور اس شیطان کے گرپ سے تم بچ پاؤ گے تو برحال میں بلم بلم بن بن کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ باورا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بدعا کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس کے بعد میں وہ خود اپنے کھچر کے اوپر سوار ہوا اور کھچر پر بیٹھنے کے بعد کوہ چیستان جو وہاں کا ایک بڑا پہاڑ ماؤنٹن تھا اس کوہ چیستان کے اوپر یہ چڑھ گیا اور وہاں پر چڑھ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے بلکہ ارباب تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ اپنے کچر کو لے کر چڑھ رہا تھا اور کھچر پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ کچر جو اوپر چل رہا تھا وہ بار بار زمین پر بیٹھ جاتا یہ اس کو مار کر کھڑا کرتا اور پھر اس کو آگے چلاتا پھر وہ کھچر بیٹھ جاتا پھر یہ اس کو مارتا اور چلاتا بلاخر اللہ نے اس کھچر کو بولنے کی طاقت دی وہ کھچر یہ کہتا ہے احمد سوار ہو جاتا ہے اور شیطان کی شیطنت میں وہ پس جاتا ہے تو یہ آگے بڑھا اور یہاں تک کہ بلم بن باورا پہاڑ کے اوپر بچ گیا اور اس کے بعد میں اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اس کی قوم امالکہ اس کے ساتھ میں ہے وہ کنانی لوگ اس کے ساتھ میں ہے سب نے اس کے پیچھے ہاتھ اٹھایا اور اس کے بعد میں اس نے اسم عظم پڑا جو اللہ کا نام تھا جس پر اللہ دعا قبول کرتا تھا اس اسم آدم کو پڑا اور پڑھنے کے بعد میں بد دعا کرنی شروع کر دی میرے بھائیوں انسان جو بھی چاہے وہ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی اجازت کرنا ہو اس نے ہاتھ اٹھایا اس میں عظم پڑھ لیا بدعا کرنا شروع کیا یہ زبان سے کہنا چاہ رہا ہے اللہ موسیٰ اور اس کی قوم کو ہلاک کر دے لیکن اس کی زبان اللہ کے کنٹرول میں آگئی اس کے بجائے وہ بول پڑا اللہ ہماری پوری قوم امالکہ کو ہلاک کر دے قوم پیچھے چلا رہی ہے کہ ارے کیا کر رہے ہو تم تم ہمارے خلاف بدعا کر رہے ہو اب کنٹرول میں نہیں ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کیا بول رہا ہوں یہ خود سے بولے جا رہی ہے وہ بار بار کہتا رہا اللہ میری قوم کو ہلاک کر دے قوم امالکہ کو برباد کر دے اور اس طریقے سے قوم اسرار کرتی رہی ارے اپنے ورڈز واپس لے اپنا سینٹنس چینج کر وہ کوشش کرتا رہا قرآن کہتا ہے اللہ کا عذاب ہی آیا اس کی زبان باہر لٹک گئی ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ الْقَلْبُ اِن تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْحَسْ اَوْ تَتْرُكُهُ يَلْحَسْ اللہ کہتے ہیں کہ کتے کی زبان تم نے دیکھی ہے کتے کی زبان ہمیشہ باہر لٹکتی رہتی ہے کتے پر بوجھ ڈالو تب بھی زبان باہر لٹکی ہوئی ہے بوجھ نہ ڈالو تب بھی زبان باہر لٹکی ہوئی ہے قرآن کہتا ہے اللہ کا عذاب بھی آیا ایمان بھی گیا دنیا بھی گئی دین بھی گیا اور اللہ نے کتے کی طرح عذاب دیا کہ ہمیشہ کے لیے اس کی زبان باہر لٹک گئی تو شیطان نے اتنے بڑے وقت کے عابد کو بھی بہکا دیا اور اسے غلط راستے پر ڈال دیا لیکن دیکھو شیطان اپنی چالے نہیں ہے اتنا بڑا اس نے کام کر دیا دیا اس عابد کو غلط پر ڈال اور اس کے بعد میں اس عابد کے دماغ میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ اب جب سب کچھ ختم ہو گیا دنیا بھی گئی دین بھی گیا زبان بھی باہر لٹک گئی اللہ نے عذاب بھی بھیج دیا تو اب تو موسیٰ کی قوم کہا کہ اب میری دعا تو کام نہیں کرے گی البتہ ایک طریقہ بتلاتا ہو اس پر عمل کرو بنو اسرائیل کو تم شکست دے پاؤ گے قوم نے کہا اچھا آپ ہی اب کیا کرنا تو اس شخص نے بلم بن باورا نے یہ کہا ایک کام کرو قوم کی جتنی جوان لڑکیاں ہیں ان سب لڑکیوں کو جو خوبصورت قسم کی ہے ان کو یہ کہو کہ اچھے سے اچھے کپڑے پہنو تیار ہو جاؤ اور اپنی عزت کو اپنے قوم کے نام پر وقف کر دو اور طریقہ یہ اختیار کرو کہ کچھ سامان تجارت تمہاری لڑکیوں کو دو اور بنو اسرائیل کی جو فوج آئی ہوئی ہے ان میں لڑکیوں کو بیچنے کے لیے بیچ دو تجارت کے لیے بیچ دو اور جب یہ لڑکیاں وہاں پر جائے انہیں تاکید کرنا کہ اگر کوئی فوجی تمہارے اوپر ہاتھ بڑھائے تمہارے ساتھ غلط سلوک کرنا چاہے بدکاری کا معاملہ کرنا چاہے تم منامت کرنا اپنی قوم کے لیے اپنی سب کی قربانی دے دینا قوم امالکہ نے سوچا کہ اب کوئی اور آپشن بچا نہیں ہے یہی آپشن ہے اپنی لڑکیوں کو تیار کیا انہیں بالکل اچھی طریقے سے خوبصورت خوبصورتی کے ساتھ تیار کیا اور اپنی قوم کی لڑکیوں کو وہاں وہاں پر پر دیا یہ لڑکیاں جب گئی ہے بنو اسرائیل میں بنو اسرائیل ایک زمانے سے نکلے ہوئے ہیں اپنے گھر سے دور ہے سفر کی حالت میں ہے مسافرت کی حالت میں ہے اپنے گھر والوں سے دور ہے ان لوگوں کے پاس ان جوان لڑکیوں کو بیچ دیا گیا اور یہ لڑکیاں وہاں پر گئی تجارتی سامان لے کر انہیں ٹرک کرنے کے لیے اور وہ یہی چاہتی تھی کہ کوئی ان میں سے کوئی غلط کام کر لے تاکہ اللہ کا قہر متوجہ ہو جائے کیونکہ اگر ایک بھی آدمی غلط کام کرتا ہے اللہ کا قہر متوجہ ہوگا اور جس پر خدا کا قہر آ جائے اس قوم کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے اس لیے یہ ساری لڑکیاں وہاں پر چلی گئی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان کی یہ چال بھی کامیاب ہو گئی کہ بنو اسرائیل میں سے ایک شخص جس کا نام زمری بیان کیا جاتا ہے اس کے سامنے سے ایک لڑکی گزر رہی تھی اور اس لڑکی کا نام تفسیر کی کتابوں میں کشتی بنت سور لکھا ہے تو وہ کشتی نام کی لڑکی جب گزر رہی تھی بنو اسرائیل کے اس شخص نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہے اور سیدھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر جاتا ہے اور وہ بنو اسرائیل کا شخص کہتا ہے کہ اے موسیٰ تم اللہ کے نبی ہو کیا تم یہی کہو گے کہ اس لڑکی کے ساتھ میں میرا رہنا حرام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں حرام ہے بالکل حرام ہے چھوڑ دے اسے ورنہ پوری قوم تباہ ہو جائے گی وہ نہیں مانا زد پر رہا اس لڑکی کو لے کر خیمے میں چلا گیا بدکاری میں مبتلا ہوا اور ارباب تفسیر نے لکھا ہے ادھر یہ بدکاری میں مبتلا ہوا ہے ایک ہی گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پلیگ کا عذاب آیا ہے تعاون کا عذاب آیا لوگ پلیگ میں مبتلا ہو گئے اور ایک گھنٹے میں سیونٹی تھاؤزن بنو اسرائیل وہیں پر ختم ہو کر مر گئے اس طریقے سے بنو اسرائیل کا یہ بڑا لشکر جو آیا تھا ستر ہزار کے اوپر یادہ بایا اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ختم کر دیا یہ خدا وند قدوس کا حکم ہے کچھ لوگ جو بچ گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر واپس گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تو سب سے پہلے یہ کام کر کہ مولا ہم ایمان والوں کی خاطر بلم بن باورہ سے اسم عظم کو واپس لے لے جو اسم عظم اسے پتا ہے اسے چنانچہ اللہ نے دعا کو قبول کر لیا بلمبین باورا کہ زندگی بھی تباہ اور برباد ہو گئی دنیا سے بھی گیا آخرت بھی اس کی برباد ہو گئی اور اس طریقے سے یہ پوری قوم امالکہ کی یہ بھی اس طریقے سے غلط کاریوں میں مبتلا رہی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے ذریعے سے نیک لوگوں کی ایک جماعت کو بھیجا جس نے آ کر اس پوری قوم کو تحس تحس کر دیا بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان جب اپنے کرتب دکھانے لگتا ہے اور انسان اپنی گرپ کو ذرا سے بھی ڈھیلا کر دیتا ہے شیطان اس اپرچونٹی کو گریب کر لیتا ہے اور اچھے اچھوں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے اس لیے قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ایمان والوں کو یہ پیغام قرآن میں دیا ان شیطان لکم عدو فتخذوہ عدو اے لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اس سے دشمن بنا لو اس سے فرنشپ مت کرنا ورنہ اس سے دوستی کرو گے یہ تمہاری دنیا بھی بگاڑ دے گا تمہاری آخرت کو بھی بگاڑ دے گا اور بڑے بڑے متقیوں کے بارے میں پرہیزگاروں کے بارے میں حالات ایسے آئے بھی ہیں بڑے بھی ہیں کہ جب ان کیوں نے ذرا سے بھی کمزوری دکھلائی ہے شیطان نے انہیں بھی نہیں چھوڑا ان کی پوری عبادتوں کو ختم کر کے رکھ دیا بڑے بڑے ادارے مدرسے مسجد اور بڑی بڑی خانقاہوں کا نظام اس شیطانی کارناموں کی وجہ سے ایسا درہم برہم ہو گیا کہ عجیب دنیا کے اندر تماشے بن گئے برحال اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی طور پر دعا کرنا ہے دیکھو رمضان کے مہینے میں اللہ سرکش کو تو قید کر دیتا ہے لیکن جو چھوٹے موٹے شیطان ہوتے ہیں یہ تو گھومتے ہی رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ ہمارا نفس لگا ہوا ہے جو ہر وقت ہمیں پچھاڑنے کے لیے تیار ہے ہمیں اللہ سے ان سب چیزوں سے معافی مانگنی ہے اور ایک آخری بات بیان کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو شیطان نے وعدہ کیا تھا فَبِعِزَّتِ کا لَعُوْوِيَ اللَّهُ مَجْمَعِ اے اللہ میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہو میں تیرے بندوں کو ضرور بھی ضرور گمراہ کر کے رکھ دوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں یہ کہا کہ شیطان میرے بندے انسان ہے انسان غلطی کرتا ہے ان سے غلطی ہو جائے گی وہ تیرے بہکانے میں آ جائیں گے وہ صحیح راستے سے بٹک جائیں گے لیکن تو بھی سن لے میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم اگر میرا میرا بندے غلط راستے پر چلے گئے تیرے پیغامے میں آ گئے لیکن ایک بار بھی گھوم کر توبہ کر لیں گے استغفار کریں گے میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میں اس کی ساری غلطیوں کو معاف کر دوں گا یہی تو وجہ ہے کہ توبہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ درجہ دیا ہے ہو آدمی توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا لے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو دن ایسے ہیں کہ جب شیطان بہت افسوس کرتا ہے ایک تو بدر کا دن کہ جب بدر کے دن اللہ کی جو نصرت آئی تھی شیطان افسوس کرتا تھا اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سب سے زیادہ افسوس کرتا ہے اس کے بال کھلے ہوتے ہیں سر پر مٹی ڈالتا ہے ہائے افسوس ہائے افسوس کہتا ہے اس دن جب عرفات کے میدان میں حاجی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتا ہے وہ ایسی قبولیت کی گڑی ہوتی ہے کہ شیطان مٹی ڈالتا ہے اپنے اوپر افسوس افسوس کہنے لگتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کر کے سب کچھ کیا تھا اس کی ایک دعا نے اس کے سارے گناہوں کو ڈالا ہے تو یہ شیطان اللہ کو وعدہ کر چکا ہے کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا اور قرآن کہتا ہے شیطان نے یہ جملہ کہا سم ملعاتی اندہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم کہ اللہ میں انسانوں پر جب حملہ کرنے آؤں گا سامنے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا فرنٹ سے بیک سے رائٹ سے لٹ سے چاروں ڈائریکشن سے انسان پر حملہ کروں گا جب فرشتوں نے یہ سنا تو وہ افسوس کرنے لگے کہ یا اللہ انسان تو مارا گیا یہ شیطان تو فور ڈائریکشن سے حملہ کرنے والا ہے انسان کے پاس تو بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے ارے میرے فرشتوں تم نے یہ نہیں سنا کہ شیطان نے چار ڈائریکشن بتائے کہ میں فرنٹ بیک رائٹ اور لیفٹ سے انسان پر حملہ کروں گا لیکن وہ اوپر اور نیچے کہنا تو بھول ہی گیا اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا اوپر کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب میرا بندہ میرے سامنے وزاری کرتے ہوئے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم اس کے پہلے کے اوپر اٹھے ہوئے ہاتھ کو وہ نیچے رکھے میں اس کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیتا ہوں اور میرے فرشتوں وہ نیچے قسم سم سے نہیں آئے گا نیچے کی میرے بندوں کے لئے خالی ہے اگر میرا بندہ سچے دل سے معافی مانگتے ہوئے سجدے میں گر جائے اپنی پیشانی کو میرے سامنے رگڑ لے اور وہ سجدے میں جا کر توبہ کر لے وہ سر پہ اپنی پیشانی کو زمین سے اٹھائے اس کے پہلے تو میں اس کے لیے مغفرت اس لیے میرے بھائیوں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے خدا کی رحمت ہمارے ساتھ ہے بس ہمیں یہ کرنا ہے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائے دل و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 آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ بہت بڑے گنہگار ہے مولا بہت بڑے خطاکار ہے اللہ پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے مولا بدن کا ایک ایک بال گنہگار ہے اللہ بدن کا ایک ایک عضو گنہگار ہے اللہ سر کے بال سے پیر کے ناخون تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں پروردگار عالم تو ہمیں معاف فرما دے اے اللہ یہ رمضان کے مبارک ایام ہے مولا ہم سب روزے کی حالت میں ہیں مولا ہم سب صبح سے بھوکے پیاسے ہیں تیری بارگاہ میں ہم نے ہاتھ پھیلایا ہے اللہ دعا کرتے ہیں معاف فرما دے مولا رحم فرما دے مولا کرم فرما دے مولا مغفرت فرما دے مولا ہدایت کا معاملہ فرما دے آقا اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا مولا راضی ہو جا اللہ ہم جانتے ہم نے تجھے بہت ناراض کیا بہت غلط کام کیے لیکن اے اللہ تو ہماری پچھلی زندگی کو مت دیکھ مولا ہماری پچھلی زندگی کو تو تو بلا استقامت ہمیں معاف فرما دے اللہ صرف یہ دیکھ لے ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم افطار کے پہلے بیٹھے ہے اے اللہ ہم نے ہاتھ پھیلایا ہے روزے کی ہماری حالت ہے دو رات سے ترابی پڑھ رہے ہیں آئندہ بھی ترابی پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں اے اللہ ہمارے ان عمال کو دیکھ کر ہمارے لئے معافی کا فیصلہ فرما دے مولا ہمیں یہ بھی معلوم ہے یہ جتنے عمل ہے اس میں اخلاص نہیں ہے اس میں سوائے ریاکاری کے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اے اللہ جو بھی کرتے ہیں مولا تیری قسم تجھے راضی کرنے کرتے ہیں اللہ اسے قبول فرما لے مولا قبول فرما لے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے مولا جو بیمار ہے انہیں شفا دے دے اللہ مولا تو نے تندرستی کی نعمت سے نوازا ہے اللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ اس نعمت کی قدردانی نصیب فرما دے اے اللہ ہمیں دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا اللہ محتاجی کی زندگی سے حفاظت فرما دے مولا رات دن یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا اللہ ایسا بڑھاپا مت دینا کہ مولا کوئی ہمارا پرسان حال نہ ہو ہم گندگی نجاست میں پڑے ہوئے ہو کوئی ہمیں صاف کرنے والا نہ ہو اللہ اسی محتاجی سے حفاظت فرما دے مولا جیسے آج تُو تندرستی دی ہے مرتے دن چلتا رکھنا رکھنا ہمارے ہوش و حواس کو باقی ہماری عقل کو سلامت رکھنا اور مولا ایمان کی حالت میں اپنی بارگاہ میں بلا لینا اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما دے اور مولا کلمہ پڑھتے پڑھتے بلا دے اے اللہ ہم نے لوگوں کے بارے میں سنا ہے کوئی دنیا سے گیا ہے تو دکان کی باتیں کرتے ہوئے گیا کوئی مکان کا تذکرہ کرتے کرتے چلا گیا اے اللہ ایسی موتیں بھی آئی ہے کہ موت کی سختی جب برداشتیں ہوئی تو مرنے والے نے گندی گندی گالیاں دینا شروع کر دی اور اللہ وہ گندی گندی گالیاں دے کر چلا گیا اے اللہ اسی موت سے حفاظت فرما دے مولا اسی موت سے حفاظت فرما دے اور مولا مرنے کے بعد تو ہماری حفاظت فرمانا تیرے غصے سے بچا لینا تیری پکڑ سے بچا لینا تیرے عذاب سے بچا لینا اللہ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں خیال آتا ہے ایک دن آئے گا تو بھی لاش بن کر زمین پر دھیر ہو جائے گا اللہ ہماری لاش زمین پر پڑی بھی ہوگی جنازے کے تختے میں ہمیں لٹا دیا جائے گا اللہ ہمیں غسل کے لیے لے کر جایا جائے گا اے اللہ اس سے پہلے کہ ہمارا غسل ہمیں دیا جائے تو ہمارے گناہوں کو غسل دے دے اللہ ہمیں کفن کر لباس پہنایا جائے گا مولا لباس سے کفن سے پہلے ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے پروردگار عالم وہ گریبی آ جائے گی ہمیں جنازے کے تختے میں لٹا کر کفن پہنا کر ہمارے گھر پر ہمارا جنازہ بیٹ دیا جائے گا ہماری ماں بینے بچیاں آخری مرتبہ ہمارے چہرے کو دیکھے گی اور اے اللہ وہ وقت بھی آ جائے گا گھر سے جنازے کے اٹھنے کا وقت آئے گا مولا لوگ رو رہے ہوں گے چل ہوں گے مولا ہمارا جنازہ ہمارے گھر سے نکالا جائے گا وہ دکان وہ مکان وہ گھر جس کے لیے اتنی محنتیں کی تھی مولا خالی ہاں سب کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اللہ ہمیں قبرستان پہنچا دیا جائے گا لوگ نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوں گے مولا وہ وقت بھی آ جائے گا کچھ لوگ آخری مرتبہ چہرہ دیکھ لیں گے اور اللہ ہماری نماز جنازہ پڑھا دی جائے گی نماز جنازے کے بعد میں مولا وہ قبر کی اندھیری کوٹری ہمارا انتظار کر رہی ہوگی مولا ہمارے جنازے کو جلدی جلدی گندہ دے کر لوگ قبر کی گندھیری کوٹری تک پہنچا دیں گے اللہ ہماری اپنی اولاد قبر میں اتر جائے گی ہمارے بھائی قبر میں اتر جائیں گے جن اولاد کے لیے ہم نے اپنی زندگی کھپا دی جن بھائیوں کی محبت میں سب قربان کر دیا اے اللہ آج وہ بھی ہمیں زمین میں ڈالنے کے لئے تیار ہو جائیں گے اللہ ہمارے جنازے کو قبر میں ڈال دیا جائے گا اور مٹی ڈالنا شروع ہو جائے گی مولا لوگ کہیں گے دعائے پڑو مٹی ڈالو دعائے پڑو مٹی ڈالو اور اللہ تھوڑی دیر میں ہمیں منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا مولا اور اس وقت مولا تھوڑی دیر دعا کرنے کے بعد سب ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے اللہ اس اندھیری کوٹری میں پھر تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہوگا اللہ ہمارا کوئی نہیں ہوگا اللہ اس وقت حفاظت فرما لینا اللہ حفاظت فرما لینا اللہ سوال جواب کو آسان کر دینا قبر کے معاملے کو آسان کر دینا اللہ تیرے عذاب سے بچا لے اللہ تیری پکڑ سے بچا لے اللہ تیرے غصے سے بچا لے مولا سچ مولا تیرے سوا مارا کوئی نہیں ہوگا اللہ محب فرما دے اللہ راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا اللہ عذاب قبر سے بچا لے اللہ دنیا میں ذرا سا بخار آ جائے پریشان ہو جاتے ہیں ایک روزہ کیا رکھ لیا شام کو نڈال ہو جاتے ہیں اللہ ہم تیرا عذاب کیسے برداشت کریں گے مولا میں تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے مولا تیرا عذاب تو وہ عذاب ہے کہ مسجد نبی کے کونے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے تو تیرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے عذاب قبر سے ڈر لگتا ہے مولا تیرے نبی تو معصوم تھے اللہ ہم تو گنہگار ہیں اللہ تیرے عذاب سے بچا لے مولا عذاب سے بچا لے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے اگر قبر راستہ صحیح ہو گیا باقی کی منزل آسان ہو جائے گی لیکن اللہ اگر وہاں پکڑے گئے تو پھر مولا آگے بہت پریشانیاں ہیں اللہ معاف فرما دے مولا راضی ہو جا ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما لے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ دفعہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تبالین یا مولانا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربکا